لیکن سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں اہل کتاب ہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں